کوئی نو سو سال ہوئے ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلو نے جن کا ملک ترکستان کی سرحد سے ملا ہوا تھا اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے مگر مغلو کے سینے اس نور سے خالی تھے وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسم ریتو کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا جس ملک پر چڑھ جاتے عورتوں مردوں بچوں بھوڑوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ کھسوٹ کر آگ لگا دیتے تھے مغلوقہ حملہ سیلاب کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلے بھی نکلے ان میں سے کچھ مصر پہنچے کچھ ایران اور ہندوستان میں پھیل گئے اور بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا ان میں غز قبیلہ بھی تھا یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے مگر جب مغلو نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا تو پچھم کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے کچھ لوگ تو راستے میں اتر گئے کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے مصیبتیں اٹھاتے ایشے کوچک کے اس حصے میں جا پہنچے جس سے اناتولیا کہتے ہیں یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی ہزار بارہ سو آدمی رہ گئے تھے ان میں بھی صرف چار سو سوار لڑنے بھیڑنے کے قابل تھے باقی کچھ بوڑھے تھے کچھ بچے اور کچھ عورتیں اس لٹے ہوئے کافلے کا سردار ارتغرل بڑا بہادر شخص تھا اس کا قد لمبا چوڑا چکلا سینہ بڑے بڑے ہاتھ پاؤں گورا رنگ ایشا کی سرحد پر پہنچ کر کو اپنا وطن یاد آ گیا کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک سی نظر آتی تھی پلٹ کر دیکھا تو افق پر دھن کی سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہ آیا جی میں کہا کہ اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں کوسوں کا پلہ ہے اڑ کے بھی جائے تو نہ پہنچ سکیں مگر خدا کا شکر ہے کہ دشمنوں سے نجات پائی زندگی رہی تو بدلے کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا